فمن ممن افترى على الله كذبا كذب لا يفلح المجرمون سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلا دے یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہ ہوگی سامعین نبی سایت کی تفصیل سماعت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ بھی صداقت کی ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور سرکش کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بناتا ہے اور جھوٹ موٹ یہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مجرم اور گنہگار نہیں ہو سکتا یہ بات تو کسی پرلے درجے کے بے وقوف اور بدھو آدمی سے بھی چھپی ڈھکی نہیں تو دانش مندوں اور انبیاء سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کاریوں اور بدکاری پر دلائل قائم کر دیتے ہیں جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن اور صاف ہوتے ہیں چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمہ کذاب دونوں کو جس نے دیکھا ہے وہ دونوں کا فرق بالکل اسی طرح پہچان سکتا ہے جیسے کوئی دن چڑھے کی روشنی اور آدھی رات کی تاریکی میں فرق کر لیتا ہے اب دونوں کی خصلتوں افعال اور کلام کا موازنہ کرو تو صاف طور پر بصیرت ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کس قدر صداقت و سچائی ہے اور مسلمہ کذاب اور سجاح اور اسود عنسی میں کس قدر کذب و بے ایمانی ہے یہ مسلمہ کذاب تو وہ تھا کہ جس نے نبی کی زندگی ہی میں نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اسود عنسی آپ کی وفات کے بعد یمن میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ رسول اللہ کے آنے پر بڑے خوش تھے خوش ہونے والوں میں میں بھی تھا میں نے پہلی بار رسول اللہ کو دیکھا تو دل نے گواہی دی کہ ہا و کلّہ یہ نورانی چہرہ تو کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا میں نے رسول اللہ کی زبان سے سب سے پہلے جو بات سنی وہ یہ کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو اللہ کی فلاح کی اللہ سے دعا مانگو غریبوں اور بھوکوں کا پیٹ بھرو رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرو راتوں میں نماز پڑھو یعنی تحجد جب کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم بلا کھٹ کے جنت میں جا پہنچو گے یہ روایت سنن ترمیدی نئی سنن ابن ماجہ میں ہے نیز بخاری اور مسلم میں ہے کہ امام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنی سعد بن بکر کی طرف سے جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ سے کہا کہ اچھا بتائیے کہ یہ آسمان کس نے اس قدر بلند کیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یہ پہاڑ کس نے زمین کے اندر نصب کر دیے یا یعنی گاڑ دیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے پھر پوچھا یہ زمین کس نے بچھا دی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے پھر کہا کہ قسم ہے تمہیں اسی کی جس نے یہ اونچا آسمان بنایا یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین میں گاڑے اور اتنی بڑی اور وسیع زمین کو پھیلا رکھا ہے کیا اللہ نے آپ کو سب انسانوں کی طرف رسول قرار دے کر بھیجا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسی اللہ کی قسم کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے پھر رسول اللہ سے سلاد زکوٰۃ حج اور سیام کے بارے میں ہر ایک سے متعلق قسمیں دے دے کر پوچھا اور رسول اللہ اسی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جواب دے رہے تھے تو انہوں نے کہا پھر تو آپ سچے ہیں اور جس ذات الہی نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں ان ارکان اربا پر نہ زیادہ کروں گا نہ کم صحیح طور پر ان پر عمل پیرا رہوں گا چنانچہ اس قدر تعمیل اس کے لیے کافی ہوگی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آیا کیونکہ اس نے شواہد اور دلائل پا لیے تھے شاعر رسول صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو لم تکن آیات مبینہ كانت بديهته تأتيك بالخبر یعنی دلائل اگر رسول اللہ کے پاس نہ بھی ہوتے تو رسول اللہ کے چہرے کی پاکیزگی سادگی اور معصومیت خود رسول اللہ کی صداقت و حقانیت کی دلیل تھی لیکن مسلمہ کذاب کو صاحبان بصیرت میں سے جس کسی نے دیکھا وہ اس کے رقیق اقوال رضیلانہ گفتگو غیر فصیح کلام اور افعال قبیحہ اور اس کے جھوٹے دعوے قرآن کو دیکھ کر جو اس کو دوزخ میں لے جا کر چھوڑے گا یہ نتیجہ نکال لے گا کہ وہ کیسا جھوٹا مدعی نبوت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب تھا اس نے رسول اللہ پر اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اترنے والی سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن والی آیت کے مقابلے میں اپنی آیت پیش کی اور لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے چنانچہ اپنے اس باطل قول میں اس نے کہا جس کو وہ اللہ کی طرف سے قرار دے کر خود کو نبی قرار دے رہا تھا یا نقی کما تنقین لل مقدرین و کہ اے مینڈکوں کی اولاد مینڈک ٹرا کتنا ٹراتی ہے تیرے ٹرانے سے نہ پانی گدلا ہوگا نہ پینے والے باز رہیں گے اور ایک اس ظالم کی خود ساختہ وہی یہ بھی تھی لقد انعم اللہ علی اذ خرج منها جمنح تسعى من بين صفاق وحشا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان کیا حاملہ عورت پر کہ ایک زندہ روح کو اس کی جھلی اور آتوں کے اندر سے نکال باہر کیا اور اس کا باطل کلام یوں بھی ہے الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر و خرطوم طویل ہاتھی ہاتھی یعنی کیا کیا تم سمجھے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اسی طرح اس کا باطل قول یہ بھی ہے ولا آج نہ آج نہ وب از لقم وقم و سمنا ان قریشن قوم قسم ہے آٹا گوندنے والیوں کی روٹی پکانے والیوں کی سالن اور گھی میں لقمے چور چور کر کھانے والیوں کی کہ قریش بڑی ہی ظالم اور حد سے گزر جانے والی قوم ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پاک اور اس مسلمہ کذاب کی خرافات و حسیانات دونوں پر غور کیجیے کہ بچے بھی اس کے کلام کا مذاق اڑائیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا اور یوم حدیقہ میں اس کو ہلاک کر دیا اس کی جماعت پرا ہو گئی اس کے ساتھیوں پر لانت برسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کے ماننے والے لوگ توبہ کرتے ہوئے آئے اور دین اللہ میں داخل ہونے لگے تو خلیفہ رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مسلمہ کا کوئی قرآن تو سناؤ انہوں نے معافی مانگی صدیق اکبر رضی اللہ نے اصرار کیا اور کہا ضرور سنانا ہوگا تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور انہیں ہدایت و علم والی جو وہی پہنچی ہے اس کی افضلیت و اہمیت کو بعد از موازنہ پہچان سکیں چنانچہ ہم نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ سنایا صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کم بختو تمہاری عقلیں کی دھر گئی تھیں اللہ کی قسم یہ تو کسی بے وقوف کی زبان سے بھی نہ نکلے گا کہتے ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ عن مسلمہ کذاب کے پاس آئے زمانے جاہلیت میں وہ ان کے دوست تھے اب تک عمر بن العاص رضی اللہ عن اسلام لائے ہوئے نہیں تھے تو ان سے مسلمہ نے کہا کہ اے عمر تمہارے آدمی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کل کیا وہی اتری ہے تو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کے اصحاب کو ایک بڑی ہی زبردست صورت لیکن نہایت مختصر پڑھتے سنا ہے پوچھا وہ کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر مسلمہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا مجھ پر بھی ایک ایسی ہی وہی اتری ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے تو کہا یا وبر یا وبر انما انت اذنانی و صدر و سعرو کا حقر و نقر کہ اے وبر اے وبر یہ ایک جانور ہے تیرے تو کان اور ابھرا ہوا سینہ ہی نمایاں دکھائی دیتے ہیں باقی تمام جسم تو ہیچ پوچھ ہے پھر کہنے لگا کیوں عمر وہی کیسی رہی تو عمر بلاس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تم آپ جانتے ہو کہ مجھے تمہاری وہی کے کذب کا کتنا یقین ہے جب ایک مشرق کا یہ حال ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور مسلمہ کا کذب یعنی جھوٹ اس پر بھی مخفی نہیں تو صاحبان بصیرت پر یہ بات کب پوشیدہ رہ سکتی ہے اسی لیے اللہ پاک نے سورہ العام کی آیت نمبر میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر وہی اترتی ہے حالانکہ اس پر وہی نہیں اترتی ہے یا یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی طرح میں بھی پیغمبر ہوں اور ایسا ہی وہ شخص بھی بڑا جھوٹا ہے جو پیغمبروں کی پیش کی ہوئی وہی کو جھٹلا دے جس پر کہ اللہ کی دلیلیں قائم ہو چکی ہیں جیسا کہ مستد احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے وہ بڑا ہی کم بخت اور ظالم شخص ہے جس نے نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اس کو قتل کر دیا ہو اور معجم کبیر کی روایت میں یوں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب والا وہ شخص ہوگا کہ جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کا قتل کیا ہو